مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ کے نار شریف کے اشعار ہیں فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ لگے کا کبھی میں رینا دیکھیں گے کبھی شا اس نو مدینہ ساہل سے لگے کا کبھی میں رینا دیکھیں گے کبھی شاخ اس نو مدینہ تامل سے لگے گا کبھی میرا بھی کبھی ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی کبھی دیکھیں گے کبھی شوق سے نکاؤ مدینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے نکاؤ مدینہ مومن جو بنا بدالانچ کبھی سائن بھی ہو مومن جو بنا کبھی ہو بدانا قدم آج بھی عالم کا پسینہ کبدین او قدم آج بھی عالم مومن جو بیدانا تھے مومن جو فدا نقش شکتے آئے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم مومن جو فدا نقش شکتے آئے نبی ہو قدم آج بھی عالم کا مدینہ قدم آج بھی کا سنت نبوی کی کرے پیروی عمدہ گل سنت کی کرے پیروی عمدہ تو باندھ نکل جائے گا پھر اس کا سکتی تو پاس نکل جائے گا پھر سکینہ کر سنت نبی کی کرے پیر بھی ہوں گر سنت نبی کی کرے پیر بھی ہوں تو پاس نکل جائے گا پھر رک کا سکینہ پات نکل جائے گا پھر سکینہ کامل سے لگے گا کبھی میرا بھی سکینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مدینہ یہ دولت ماں ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان ملی سارے جہاں کو پیغام مدینہ ہے یہ پیغام مدینہ پیغام مدینہ ہے یہ پیغام مدینہ یہ دولت ایمان ملی جی سارے جانا کو یہ دولت ماں ملی تار جہاں کو پیغام مدینہ ہے یہ پیسان مدینہ مدینہ ہے یہ پیسان مدینہ تامل پہ لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مک مدینہ جو قلب پریشان شاء الارم جو الم سے جو قلب پریشان شانت سارن جو علم سے نبوت سے ملا اس کو سکینا نبوت سے ملا اس کو سکینا جو قلب پریشان شانت سدارن جو علم سے جو پریشان تھا سدارن جو علم سے پیغام نبوت سے ملا اس کو سکینہ پیغام نبوت سے ملا اس کو سکینہ تاہر سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے شاپ مدینہ جو درد محبت کا بدی ازل سے جو درد محبت کا بدی ازل سے مومن بے ہوا کر تو مومن بے ہوا کر تو مد پون قدینا یعنی آپ کا دربار چلن کی پید نبوت سے اور پید صحبت سے صحابہ پر جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے اور کفر کی ظلمت میں اور کفر کی جہالت میں سارا سارا عالم ڈوبا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان فیضان محبت اور فیضان صحبت سے ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی انوار کی روشنی انوار سے روشن ہو گئے ان کے قلوب اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ کیا تھا یوم الگ کہتے اس کو جب ساری ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے پوچھا تھا سوال کیا تھا کو بے وقت کو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ان تمام ارواح کو یہ چوٹ لگا دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سوال میں خود جواب پوشیدہ ہے خبر پوشیدہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بے زبان عرض کیا بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے سوال میں حقیقت میں خبر ہے جواب ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں جمع کر کے یہ چوٹ پہلے ہی لگا دی تھی دنیا میں آ کر ہم اپنے رشتے کو بھول گئے اللہ سے بھول اللہ کو بھول گئے اپنے پالنے والے اور پیدا کرنے والے کو ہم بھول گئے وہاں تو کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ ہمارے پالن ہار ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے آپ کے غلام ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے تابے داری کریں گے یہ سب وعدے وہاں ہو گیا یہاں آ کر جو ہم بھول گئے تو صحابہ کے صحابہ کو فیضان نبوت اور فیضان صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قلوب میں سے روشن ہو گئے اور پھر ان کو جو یہ خزانہ جو اللہ کی محبت کا تھا وہ عطا ہو گیا اور پھر صحابہ سے یہ خزانہ تابعین کو اور تابعین سے خزانہ تباہ تابعین کو اور پھر ان سے اولیاء اللہ کو سینہ بسینہ ملتا رہا اور قیامت تک یہ سلسلہ سینہ بسینہ چلتا رہے گا جو درد محافت کا وسیع تھا غزل سے مومن پہ ہوا کشت مد کون خزینہ کشت مانے کھل جانا راز کھل جانا مدفون مانے دفن ہوا یعنی جو کفر کی ظلمت سے جو دفن ہو گیا تھا جس کو بھول گئے تھے اس خزانے کو فیضان صحبت نے پھر زندہ کر دیا اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاپ بنے جتنے نکینا ہر شرط ہوئے پاک بنے نکل نگینا اے ختم میرے کتنے بشر آپ کے صدقے اے ختم میرے کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے نکل نگینا ہر کرتے ہوئے پاک بنے مثل نگینا خالی جو جانوار محبت کی رمق سے خالی جو جانوار محبت کی رمق سے ایک آپ کا دریا لگے ہیں وہی سیاح آپ قدر یا لگے ہیں وہی سینا خالی جو کاموار محبت کی رمت سے خالی جو کاموار محبت کی رمت سے ایک آپ کا دریاد لگے ہیں وہی سینا ایک آپ کا دریا لگے ہیں وہی سینا کافل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینا دیکھیں گے کبھی شوق سے نکاؤ مدینہ سب سے مٹے ہو گیا ہو رنگ بر ہمت سب پہ تیرے ہو گیا وہ بر ہمت جو کپور کی ظلمت سے تاریخ کو کمینہ جو کپور کی ظلمت سے تاریخ کو کمینہ صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رنگ بر ہمت جو کپور کی ظلمت سے تائک آدمی کبھی جو کپور کی ظلمت سے تعین کمینا ہے پلنے والا آپ کا پہ رسالت سالت ہے پلنے آپ کا پہ رسالت جو مثل حجر تھا رش نگینا جو مثل حجر تھا رش کے نگینا حل کی مانا پتھر ہے جو پتھر دل تھا وہ آپ کے فیضان نقوت سے رشک بن گیا چمک گیا رالس جو مت حجل سو وارس لگینا جو مت حجر سا ہوس کے لگینا کا سے لگے گا کبھی میرا سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ جو ڈوبنے والا تھا بلالت کے خبر میں بلالت گمراہ جو ڈوبنے والا تھا بلالت کے خبر میں اب رہ پر امت ہے وہ گمراہ سفینہ اب رہ پر امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو ڈوبنے والا سب لالت کے بغل میں اب رہ پر امت ہے وہ گمراہ سفینہ

مور وایت تین بل روح سینا جو مات ہے لایت تم نو سینا ہے مور ولاج تم نمبل روح سینا

بلیک کرے عمر تو پاس نکل جائے گا فرد کردینا تو پاس نکل جائے گا پھر کسبینہ تامل سے لگے کا کب میں آنا دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ فضائ الحدیم یہ مجموعے کا نام ہے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ کی الحامی تشریحات کے مجموعے کا نام فضائن الحدیث یا مقلب القلوب سبت قلبی کی یہ دین پر ثباب قدمی کی مصنوع دعا یعنی دین پر قائم رہنے کی ثابت قدم رہنے کی دعا ان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کیا دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور اگر اپنے اہل عیال کو بھی اس میں شامل کرنا ہو کیا سنت تو یہی ہے اور حقیقت بھی یہی کہ سب سے زیادہ انسان خود محتاج ہے اس لیے اپنے آپ کو تو پہلے اپنے لیے مانگے پھر اہل عیال کے لیے اور دوستوں اور ان کے اکثالف کے لیے تو اگر جماعت سب کے لیے مانگنا ہوگا اپنے اہل اہل ویال کو شامل کرنا ہو تو یوں کہیں گے یا مقلب القلوب جس قلبی کے بجائے قلوب بنا کر دیں گے جمع کرسی سیدھا یا مقلب القلوب قلوب بنا اعلیٰ دین دین پر ثابت قدمی کی مصنون دعائیں بروایت بخاری شریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی کہ یوں کہو اللہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آپ کے یہاں ہوتی تھی تو کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے کیا مقلب القلوب سب اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھیے تو جو مانگے گا اس کو دیں گے جو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتے ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی استقامت خطرے میں رہتی ہو یعنی کبھی توبہ کرتا ہے کبھی توبہ توڑتا ہے چند دن تو مستقبل رہتا ہے بعد میں ٹیڑھا راستہ گناہوں کا اختیار کر لیتا ہے ایسے شخص کو کثرت سے یا حیو یا قیوم پڑھنا چاہیے اس میں اس میں آگم ہے کہ اے زمین اور آسمانوں کو سنبھالنے والے میرا دل سنبھالنا آپ پر کوئی مشکل نہیں اور یہ بخاری شریف کی دعا یا مقلب القلوب سب قلبی آزادی کثرت سے پڑھتے رہیے دل لگا کر پڑھیے درد سے پڑھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے پڑھتے تھے تو ہم کو آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے لہذا کثرت سے پڑھتے رہیے یا مقلب القلوب اے دلوں کے بدلنے والے نبی پلوی آزادی دینی ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم کرنا یہاں پر بتاتا رہتے ہیں کہ کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیا بلکہ کثرت سے مراد یہی ہے کثرت عربی میں جو ہے جمع کا سیوا تین تین بھی اگر کر دو تو جمع ہو جاتا ہے ایسی نماز کے بعد جیسے تین دفعہ پڑھ لیا یا گھر میں کسی جس وقت خیال آ گیا اس وقت تین مرتبہ پڑھ لیا تو یہ کثرت میں شمار ہو جائے گا چلتے پھرتے اگر یہ نہیں کہ ہر وقت یہ ایک ہی تصویر کر رہے ہیں اسی کو پڑھیں ایسا نہ کرے کیونکہ پڑھنے سے تو بلا شبہ فائدہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کا تحمل آج کل طبیعتوں کو نہیں ہے اس لیے جو بھی وظیفہ بتایا جائے یا کہیں کثرت کا لفظ آئے تو سمجھ لو کہ کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو ہی پڑھتے رہیں بلکہ تین مرتبہ بھی پڑھ لیا خیال آنے پر تو انشاءاللہ شاء اللہ کی کثرت میں شمار ہوگا بس یہ ہے کہ جب پڑھیں تو جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل لگا کر پڑھیں اور درد سے پڑھیں یعنی گڑ گڑا کے مانگے اللہ سے کہ یار بلے رکھو اے دلوں کے بدلنے والے ہمیں دین پر ثابت قدم کر دیجیے بس اور یا قیو یا قیوم جو اس میں اعظم ہے حضرت نے یہ بھی یہی فرمایا کہ اس کو بھی تحمل قدر تحمل پڑھنا چاہیے کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مستقل و دیکھی تصویر حرضی کرتے رہے بلکہ جب یاد آ جائے جب خیال آ گیا تو تین مرتبہ پڑھ لیا اور اس سے پہلے ہم اس کی حدیث پاک پوری پڑھ چکے ہیں دعا کی یا حیو یا قیوم تیر کا نہ حکم کہ ہماری ہر حالت کی اصلاح کر دیجیے حضرت نے کیا خوب میں عظیم فرمایا کہ دیکھو ہر حالت میں جسمانی حالت بھی آ گئی اور روحانی حالت بھی آ گئی ہمارا ظاہری حالات بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرما لیجیے اور باطنی حالات بھی اصلاح فرما لیجیے کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے کہ اصل نہیں شکنی کھلا کوئی کھلا میں ساری چیزیں ہیں سب کی سب کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جو ناقص رہے سب کی ہر حالت کے اندر جو ہے ہماری اصلاح فرما دیجیے درستگی فرما دیجیے کے عمال جمعرات کے دن سورج گرو ہونے کی بات کر سکتے ہیں اس لیے جو ایک عمل ہے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے بقدر کا حمل شریف کی کثرت جتنا ہو سکے ہمارے شیخ نے ہمیں مختصر تبو شریف بتایا ہے صلی اللہ علیہ نبی جی ہم نے جتنا معمول معمول کے مطابق پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا اس کو پڑھا دیں پینتیس دفعہ پڑھا دیں گیارہ دفعہ بڑھا دیں کچھ پڑھا دیں تاکہ وہ کثرت شمار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جمعے کے دن منٹر درو شریف کی کثرت کیا تو پاک کا مشہور تو تھوڑا سا اس کی تعداد میں اضافہ کر دیں اور مردوں کے لیے جو جمعے کے اعمال ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا اور بالوں کو سنت کے مطابق تراشنا ناخن تراشنا غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا اور مونچھے صاف کرنا کسی مشین سے یا سے مونچھے صاف کر لینا اور جمعے کے دن الگ سے جو جمعے کے اعمال ہیں وہ یہی ہے کہ غسل کرنا اچھے اور صاف کپڑے جو میسر ہوں وہ پہننا خوشبو لگانا مسجد پیدل جانا مسجد جلدی جانا امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لو کام کام فضول نہ کرنا یہ سب کام جمعے کے دن کے ہیں اور بہت بڑی فضیلت والے ہر قدم پر ایک سال کے نفل لوگوں کا ثواب اور ایک سال ایک ہر قدم پر ایک سال کے لوگ بھی چھوٹے چند اعمال کے اندر مل جائے گا ذرا سے اہتمام سے اور مسواک کی سنت کا بھی خوب اہتمام کروں مسواک کے بڑے گھنوائے بتاتا رہتا ہوں کہ ہر سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے سب سے وہی چیز اللہ کی محبت ہے اور اس کے اور بھی فوائد ہیں کہ جس سنت کو ترک کیا جا رہا ہو زمانے میں اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہید کے برابر ہوتا ہے آج کل بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اس وقت اس لیے امید ہے کہ اس کے سو شہید کا ثواب بھی ملے گا اور اس وقت جو پابندی اہتمام سے کرتا ہے اس اس کی روح بھی آسانی سے نکلتی ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ اس میں خاتمہ بھی نصیب ہوتا ہے جب اس وقت اس وقت کرتا ہے پابندی سے اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے کلمے پر موت ہوتی اور کلمے پر موت ہونے کی وضاحت بھی حضرت والا اللہ نے بتلائی کہ کلمے کی موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت لازمن زبان سے کلمے کے الفاظ ادا ہوں بلکہ اگر وہ مسلمان ہو کر مرا ہے ایمان پر مرا ہے تو کلمے پہ موت کے ملتی ایک تو ضروری نہیں ہے کہ زبان اگر زبان سے بھی ادا ہو گیا تو بہت نعمت ہے لیکن زبان سے ادا نہ ہو لیکن مسلمان مرا تو مسلم کی موت ان چیزوں کا سنتوں کا خوب اہتمام کریں اور یومیہ صدقات کا تو بتاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے اخبار خوب کر رہے ہیں اس کام روزانہ کچھ سب کا کر دیا کریں ایک ڈبہ بنا لیں گھر میں اور اس ڈبے میں روزانہ چاہے دو روپے ہوں یا پانچ روپے ہوں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نیت اور دیکھ دیکھتے ہیں بس اس بسانا یومیہ جو ہے صدقہ تو ویسے بھی آدمی ماشاء اللہ نکالتے رہتے ہیں لیکن یومیہ صدقے کا الگ ہی مزہ ہے یومیہ صدقے میں ایک اللہ سے قربت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جب جو بھی کام ظاہر صدقہ نکالے گا اللہ کی جی کے لیے نکالے گا ایک تو نیت کی تصحیح کا بھی کیونکہ کے حجی سے پاک میں ایک صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور کوئی موت سے بچاتا ہے تو یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے تو صدقہ دے گا ان اس کے فوائد حاصل ہوں گے لیکن سب سے بہترین نیت اللہ کی نوی کی کرنی چاہیے صدقہ اس لیے نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو یہ سارے فائدے کو تو خود مل جائیں گے تو صدقے کا اہتمام روزانہ صدقہ ایک ڈبہ بنا لے میں پانچ روپیہ دو روپیہ دس روپیہ جس کی جلدی ایسے تو زیادہ کرنا چاہے زیادہ کرے وہ ڈبے میں جمع کرے اور مہینے بھر کا جمع کر کے اس کو کسی خیر کے راستے میں لگا دیں بھی مسجد بن رہی ہو کہیں مدرسہ ہو یا نشو شاد کا کام جس سے ہمارے حضرت کے فوائد چھپتے ہیں یا اور کوئی خیر کا کام ہو اس میں کسی اپنے غریب رشتے دار کی مدد بھی کر سکتا ہے اس کو اس کا کوئی تحفہ دیا خرید کے اس کو دے سکتا ہے پیسوں پر اگر وہ غریب ہے تو یہ نقلی طبقہ ہے کہہ سکتے ہیں کے قریب رشتے دار ہو اس کو دیں گے اور ہمارے استاد صاحب فرمائے تھے کہ یہ اٹل چیزوں میں سے ہے کہ جو شخص کسی کو ہتھیار دیتا ہے اللہ کی محبت میں اس کے مال میں کبھی کبھی کمی نہیں ہوتی کمی ہو ہی نہیں سکتی اس کے مال میں اور برکت ہوتی ہے یہ اٹل چیزوں میں سے ہے اور دو باتیں یاد ہیں کیا فرمائیں ہاں اگر کوئی کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا ہے تو وہ حقیق نہیں ہوتا بلکہ لازمن اس کی عزت میں اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتے اور کیا ہے تین باتیں بتائیں گی کہ تین باتیں اچھا۔ ہاں تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے ایک بات تو یہ فرمائی تھی کہ جو شخص کسی کو ہتھیار ہے تحفہ دیتا ہے تو کبھی بھی اس کے حال میں کمی نہیں ہو سکتی ہو ہی نہیں سکتی ہے اٹل بات ہے کہ نہیں ہوگی اور دوسرا یہ فرمایا تھا کہ جو شخص کسی کے آگے سوال کرتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے لازمان اس کے بال میں بھی تنگی ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ جو شخص معافی مانگتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت عطا فرما ہے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام علیکم و رحمتہ آٹھ سو روپئے